نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم رسول ال کریم معزز ناظرین اور عزیز طلبا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے سبق میں آپ صورت اللیل کا آدھا حصہ پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں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 والليل والليل إذا إذا يغشى يغشى غائن کو ذرا پر کر کے پڑھیں گے وقت کی صورت میں یہ شاہ ہی رہے گا وسیع کی صورت میں بھی شاہ رہے گا ایک الف کے برابر والليل إذا يغشى والليل والنهار والنهار إذا إذا تجلى تجلى نون مشدد ہے غنہ ہوگا را کے نیچے زیر ہے اس کو باریک پڑھیں گے والنهار إذا تجلى والنهار وما وما خلق الذكر خلق الذكر خا پر ہوگا کافی کو بھی پر پڑتے ہیں یہاں را کے اوپر زبر ہے اس کو بھی پر پڑیں گے وما وما خلق خلق الذكر الذكر خوال ول نون پر اخفا کریں گے سا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑے زبر کے اوپر ایک چھوٹا مد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں ملانا چاہیں تو آگے چونکہ حمزہ بشکل علیف ہے لہذا یہاں مد بن جائے گا جو کہ تین الف کے برابر اس کو کھینچیں گے وصل کی صورت میں لیکن وقت کی صورت میں ایک الف کے برابر آواز رہے گی لمبا نہیں کریں گے سعيكم سعيكم لشتى لشتى لشتى إن لشتى نون مشدد ہے غنہ ہوگا یہاں میم پر اظہار ہوگا اظہار شفوی ان سعيكم لشتى فأما من أعطى فأما من أعطى میم مشدد ہے غنہ کریں گے یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ بشکل عریف ہے اظہار حلقی ہوگا تو پر کر کے پڑھیں گے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى واتقى واتقى واتقى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى صاد پر پڑھیں گے قاف بھی بالحسنى سین ہی حسنا نہیں ہو بلکہ بالحسنى اور یہ الف کے برابر آواز رہے گی وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى یہاں را کے اوپر پیش ہے یہاں کھڑا زبر ہے دونوں جگہ پر کریں گے فسنيسره لليسرى وأما وأما من بخل منہ مشدد ہے میم یہاں مشدد ہے اس کو غن نہ کریں گے یہاں نون ساکن کے بعد با ہے آپ کو قاعدہ معلوم ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با جا با آ جائے تو وہاں اقلاب کرتے ہیں اور آواز ایک الف کے برابر ٹھہرتی ہے وَأَمَّا مَن بَخِيلَ وأما من بخل واستغنى واستغنى واستغنى واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى وكذب فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى یہاں دونوں جگہ راپور پڑھیں گے فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه وما یغنی غین پر پڑھیں گے عنہو میں نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے لہذا یہاں اظہار حلقی ہوگا وما یغنی عنہو وما یغنی عنہو مالوہ اذا تردہ مالوہ یہاں مد ہے اس کو آپ تین الف کے برابر لمبا کریں گے یہاں را پر ہوگا لیکن اس کی وجہ سے دال موٹا نہ ہو اذا تردہ